الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد انسان جب بننے کا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اصلاح پیدا کرنی ہے کوتاہیاں ختم کرنی ہے جن غلطیوں میں میں چل رہا ہوں اسے مجھے دور کرنا ہے تو پھر وہ کسی سے تعلق قائم کرتا ہے اس کو لوگ مرید کہتے ہیں مرید مرید اسی لیے کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز ہے ارادہ جب تک انسان ارادہ نہ کرے کچھ بھی نہیں ہوگا آدمی بننے کا ارادہ تو کرے اصلاح کا ارادہ تو کرے کہ مجھے یہاں ماں باپ نے بھیج دیا ہے کیوں بھیجا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے اس وقت طلبہ جن حالات سے گزر رہے ہیں شاید ہم نے پچیس سال کے اندر ایسا ماحول نہیں دیکھا کہ چھبیس سال پورے ہو گئے مجھے مدرسہ زکریا میں اور یہ ستائیسواں سال شروع ہوا کبھی بھی ایسے حالات نہیں دیکھے جن حالات سے اس وقت طلبہ گزر رہے کئی مہینوں سے جب نماز شروع ہوتی ہے ایک پوری صف بھی مدرک نہیں ہوتی ایک صف بھی پوری نہیں مدرک کئی ایک طلبا نے آ کر یہ شکایتیں کی اساتذہ سے بھی اہتمام میں بھی کہ ہم جلدی سونا چاہتے ہیں لیکن دوسرے کلاس کے ساتھی روم کے ساتھی ایسی لغویات خرافات منکرات کے اندر مبتلا ہے کہ وہ ہمیں سونے نہیں دیتے ایزائے مسلم کچھ ہے ہی نہیں کھڑے ہو جاتے ہیں ہم بیان کرنے کے لیے تو طلبہ شکایت کرتے کہ مول صاحب میں تو سونا چاہتا ہوں لیکن وہ بھی دوسرے طلبہ بس وہ ایسے چیزوں میں مشغول ہے جتنا بھی فساد ہے اس کی بنیاد ایک ہی چیز لاسمر بعد العشاء پونے دس بجے چھٹی ہوتی ہے اس وقت ابھی استاد جو نگرانی کرنے والا ہے اٹھ کر کوٹ یاد میں سے باہر نہیں گیا کہ آدھے لوگ کھڑے ہو جاتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے بعد تو مطالعہ اس وقت بھی کیا حال ہوتا ہے وہ سب جانتے ہیں اب پونے دس بجے اگر آدمی کو کوئی مشغولی ہو تو پونے گیارہ بجے سو جاوے میں نے کئی ایک طرح سے پوچھا کوئی کہتا ہے ساڑھے بارہ کوئی کہتے ہیں بارہ کوئی کہتے ساڑھے گیارہ بھائی تم کرتے کیا ہو وہاں یعنی یہاں سے جانے کے بعد تو کھانا پکتا ہے تو کھانا پکانا شروع کرتے ہیں اور وہ پکے گا کب کھائیں گے کب فارغ کب ہوں گے اور سوئیں گے کب اب نتیجہ یہ ہے کہ صبح کے اندر اٹھنے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اگر نصیحتوں سے کوئی بن جاتا تو ہمارے خیال میں مدرسہ زکریہ کے طلبا اس وقت ان سے زیادہ سنجیدہ مہذب سمرا ہوا شاید کوئی نہیں ہوتا اس لیے کہ کوئی مہینہ کوئی ہفتہ کوئی یعنی نصیحتوں کی کوئی حد نہیں ہے جو اس مدرسے میں نہ ہوئی ہو اساتذہ شروع سال میں باقاعدہ ایک لمبی چوری فہرست بچارے لکھ کر لاتے ہیں اور ان کو کاپی میں لکھواتے ہیں کئی دن تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے نصیحتوں کا میں نے ابھی کہا نہیں کہ مرید ارادہ تو کرے آدمی کہ مجھے کچھ بننا ہے کیا آپ نے یہی ارادہ کر لیا ہے کہ عیاشی کرنی ہے وقت گزاری کرنی ہے تعیش کے جتنے نقشے ہیں وہ سب کے سب ہمیں پورے کر لینے ہیں یہاں رہتے ہوئے سوچا تنہائی میں بیٹھ کر سوچو عالم اسلام کے بچے بچارے کتنی پریشانیوں میں گزر رہے ہیں جنگوں میں قحط میں بھوک میں امراض میں جہاں کہیں جاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو آفیت دی ہے یہ آفیت کا شکر ادا ہو رہا ہے عشاء کے وقت ہم لوگ جب آتے ہیں تو وہ دور حدیث کی کلاس سے لے کر نیچے کتب خانے تک ایک لمبا چوڑا ہنگامہ اور شور اور بس وہاں محفل ہے بھائی بہت بولے بہت بولے بہت بولے بس اب بولنا بند کرو اللہ کے واسطے باتیں بہت کی کام کرو سر سید کی وفات کے اوپر اکبر الہبادی مرحوم نے کہا تھا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا ہماری باتیں ہی باتیں ہیں سید کام کرتا تھا نہ بھول و فرق جو ہے کہنے والے کرنے والے میں کوئی کچھ بھی کہے ہم تو یہی کہتے ہیں اکبر خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھی مرنے والے میں یعنی جہاں دو جمع ہوئے ابھی تکبیر تحریم اقامت شروع ہے اور وہ صف میں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے ہیں کوٹیات میں دیکھو تو باتیں ہو رہی ہے وہاں سے جاتے ہوئے ہو تو باتیں آخر تمہاری کون سی باتیں ہیں جو اتنے سالوں سے ختم ہی نہیں ہوتی ذرا چپ رہنا بھی سیکھو اس کی بھی مشق کرو بہت بولے من منسمت من منکانہ مینب اللہ ولی املاخی بس ہر چیز کے اوپر تب اور جب سے یہ سیل فون کے بارے میں تمبیحات اور پکڑ دھکڑ کا سلسلہ بند ہو گیا ہے تب سے جو کچھ بارڈنگ کے اندر ہے والحفیظ حفیظ ایک ایک کے پاس ایک ایک کے جیب میں ایک ایک کے حصے میں ایک مرتبہ ہمارے یہاں سے بھروس سے ایک جماعت آئی تھی چار مہینے کی اس میں میرے ایک رشتے دار آئے تھے میں نے سوچا کہ وہ بیچارے یہاں رہیں گے چار مہینے تک ان کو ضرورت پڑے گی میں نے ایک ہلکا سا سادہ سیل فون مرکز پر گیا اور جا کر میں نے ان کو کہا کہ بھائی آپ یہاں رہیں گے اس کو اپنے پاس رکھو اور استعمال کرتے رہنا ان کی عمر سکسٹی سیون ایئرس کی بوڑھے آدمی تھی وہ کہنے لگے کہ مول صاحب معاف کرنا ہمیں چلتے وقت ہدایتی بیان میں یوں کہا تھا کہ سوائے ایک سیل فون کے جماعت میں کوئی فون نہیں رکھے گا ہدایتی بیان کا اہتمام دیکھو کہ ہم جب چلے تھے انڈیا سے تو ہمیں ہدایتی بیان میں یہ کہا تھا کہ سیل فون جماعت میں نہیں رکھیں گے آپ کا کون سا کام اٹکا ہوا ہے یعنی آپ نے یہ ارادہ ہی کر لیا ہے کہ بس جس کو جو کہنا ہے وہ ہے ہم تو اپنی ہی ڈگڑ کے اوپر چلیں گے اور اسی پر جیئیں گے اگر یہی ہے تو پھر ٹھیک ہے سب چھوڑ دو جس کو جو کرنا ہے وہ کرتا رہا لیکن جس دن آنکھیں کھلے گی اور اس دن پھر رو گے کہ ہائے ہم نے کیسا وقت برباد کر دیا کہنے والے بہت تھے نصیحت کرنے والے بہت تھے تنبیہ کرنے والے بہت تھے لیکن ہم نے کچھ کیا ہی نہیں اور پھر یہاں سے جانے کے بعد ہم کیا لے کر آئے وہاں سے ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا اور اگر کچھ آ بھی گیا تو یہ جو منکرات میں گناہوں میں معصیتوں میں خرافات کے اندر جو وقت گزر رہا ہے یہ کوئی کم نقصان ہے چلو سیکھ بھی لیا مان لو کے پاس بھی ہو گئے اور اعلی درجہ بھی حاصل کر لیا سب کچھ ہو گیا لیکن اس سے کیا ہوگا بس ایک ہی چیز ہم نے تو سیکھ لی ہے کل حلی سب اللہ ددین لا عالمون اوپر سے پڑھو اوپر سے امن ہو وقان تنانا اللہ ساجد مقائما یخ زر الآخرہ ربی کل کلہلیہ سب الدین عالم لا عالمون اتنا ہی پڑھا ہے بس کل کلحلیہ عالمون ددین لا عالمون اتنا ہی پڑھا ہے اس لیے بھائی اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے آپ کسی کے نہیں بنتے تو اپنے تو بنو کسی کے بنو یا نہ بنو لیکن اپنی ذات کے تو بنو بہت ہی زیادہ ہلاکت کی طرف جا رہی ہے طلبا کی اکثریت اکثریت ہلاکت کی طرف جا رہی ہے وہ جو رات سیل فون کے اندر خواہشات منقرات دیکھ کر پھر جو ان کی حالت ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے سبق کے اندر ایسے بیٹھے ہیں جیسے بس وہ کوئی بوجھ انتہا درجے کا بوجھ لے کر بیٹھے ہیں کہ کب سبق کا وقت ختم ہو اور ہم بھاگے اپنے اپنے آپ یعنی اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتے ٹپائی کے اوپر وہ ایسے گر جاتے ہیں کہ تم اپنی ذات کو نہیں سنبھال سکتے کہ پر ٹیک لگا کر سر ادھر پاؤں ادھر جہاں استاد کلاس میں سے باہر گیا کہ وہ ایسے گرتے ہیں کتاب ادھر رکھ کر یعنی اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے صحتیں اتنی کمزور اس کی کیا وجہ ہے کہاں سے کمزور ہو رہی ہے تم خود جانتے ہو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجمے میں اور ایک وقت آئے گا اگر اسی طریقے سے چلتے رہے تو بعد میں آپ کو یہاں سے جانے کے بعد شادی بھی تو کرنی ہے پھر اس دن سر پکڑ کر رونا مت کہ ہم نے اپنی جوانی کہاں خراب کی اور کیسے برباد کی اس لیے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اپنی ذات کے اوپر رحم کرتے ہوئے اس سیل فون کو تلا کے مغل دے دو بس باقی ارادہ سرتا ہے بھائی ارادہ کرے چلو بھائی کتنے لوگ ارادہ کرتے ہیں انگلی اٹھاؤ بھائی کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے اپنی لائف میں سے انگلی اٹھاؤ کتنے لوگ تیار ہیں اس کے لیے کہ ہم اپنی زندگی میں سے اس کو ختم کر دیں گے ماشاء اللہ دیکھو ماشاء اللہ ایک تو یہ کرنا ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے اپنی لائف میں سے بالکل تمہیں ضرورت کیا ہے ہم لوگ تو اسی حالت کے اندر پڑھ کر آئے کہ وہ لائن والا فون بھی نہیں تھا وہاں ڈبے میں پڑھتے تھے تو وہ فون بھی ہم جانتے ہی نہیں تھے فون کرنا ہم کو تو نہیں آتا تھا کہ فون کیسے کیا جاتا ایسے بھی وقت کٹ گیا اور سب کچھ ہو گیا اس کے بغیر اٹکا ہوا کیا ہے ایک کام تو یہ کرو دوسرا یہ ہے کہ عشاء کی چھٹی کے ایک گھنٹے کے بعد ہر ایک طالب علم سو جاوے میں آفس میں عابد بشیر صاحب سے کہوں گا کہ وہ انتظام کریں ایسا کہ نگرانوں کے ذریعہ وہ اس کا انتظام ہونا چاہیے کہ وہ سب کو سلا دے وہاں اگر ساڑھے اگر دس بجے چھٹی ہوتی ہے تو بس گیارہ بجے تک گیارہ بجے کے بعد کسی کو جاگنے کی اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے وہ انتظام کریں گے اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا بھی دیں گے اور کوئی کہے یا نہ کہے بھائی اس کی برکتیں آپ دیکھنا جلدی سونے کی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹے چھوٹے جو کلمات ہیں اس کے اندر ہماری بڑی بڑی ہیں لاسمر بادل عشا چھوڑ دو اس کو کیا کام کیا ہے آپ کو ادھر ادھر بیٹھنے کی دوسرا کام تو یہ کرو کہ ایک گھنٹے کے اندر اپنی تمام حاجتوں سے فارغ ہو جاؤ اور اگر کھانا پینا ہے تو یہ سارا سلسلہ اثر بعد رکھ لو یا اثر بعد پکا ہوا ہو اس بعد کیا کھانا کھا کر سو گئے جلد از جلد دوسرا کام تو یہ کرنا ہے کہ عشا کی چھٹی کے بعد ایک گھنٹہ جاگیں گے اور اس کے بعد سو جائیں گے تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ صبح کی جب اذان ہو یہ جو مان لو کہ اذان کے بعد پندرہ منٹ جو ہم پڑے رہتے ہیں اس پندرہ منٹ کی نیند میں کون سی صحت اور آفیت ہمارے اندر آ جائے گی یعنی اٹھ گئے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ سوئے ہوئے ہیں اذان کی آواز کے ساتھ لیکن بس نہیں اٹھنا ہے بستر کے اوپر سے ابھی سے عادت ڈالو کہ جیسے ہی اذان کی آواز ہوئی ایک بس جڑ جڑی مار کر کھڑے ہو گئے بستر کے اوپر سے اور جا کے ذرا تھا پانی لے کر ہاتھ آنکھوں سے لگا لیا اور آنکھوں سے پانی لگا کر پھر جو بھی استنجا اور تہارت اور دوسرے تقاضے ہیں وہ پورے کرتے رہے پڑے رہنے کی جو عادت ہے نہیں اگر یہ رہی تو پوری زندگی باقی رہے گی ادھر اذان کی آواز سنی اور ادھر ایک دم جھٹکا مار کر کھڑے ہو گئے بستر کے اوپر بستر چھوڑ دو اور پھر جو بھی اپنے تقاضے ہیں وہ پورے کر کے مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤ چوتھی بات یہ ہمارے جو اکابرین ہے دور حدیث کے طلبہ حفیظ اللہ تعالی و عشاء عشا کی نماز کے اندر جیسے ہی سبق ختم ہو بھائی سب کچھ چھوڑ کر سیدھے مسجد کی طرف آؤ تم لوگ وہی بس وہ یعنی سب سے اخیر میں آج تک ہم نے کسی دورے والے کو پہلی صف میں دیکھا نہیں ہے لے علی لیا من کو مل آپ نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم اخیری صف ہی میں نماز پڑھیں گے مسبوک ہو کر ہی پڑھیں گے اگر آپ وہاں سے نکل جاؤ اور نکلتے ہوئے وہاں دوسرے جو طلبہ حفظ کے یا چھوٹے چھوٹے کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی لیتے آؤ روزانہ کا تمہارے نامایا اعمال کے اندر کتنا اجر ثواب جمع ہو جائے گا اب وہ سبق ختم ہوا ادھر استاد چلے گئے عشاء کی آزاد ہو چکی ہے اور پھر بھی وہ کلاس میں بیٹھے ہیں یا باہر کھڑے ہیں روزانہ ہم آتے ہوئے وہاں دیکھتے ہیں ان کو تو خود بھی اس کا اہتمام کرو اور وہاں سے جو راستے کے اندر دوسرے بچے کھڑے رہتے ہیں ان کو بھی ساتھ میں لیتے ہوئے آؤ یعنی نماز کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے ہمارے یہاں اجنبی آدمی لوگ آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے دو سلس مسجد مسبوق اور ہمیشہ مسبوق کوئی ایمرجنسی حالت کی وجہ سے ہو تو ہو دو سلس مسجد ہمیشہ مسبوق چار صف پانچ صف یعنی تین سے زیادہ سب کبھی مدرک پہلی سب اور پہلی مدرک بھی تو میں نے کہا نہیں کہ پہلی سب جو ہوتی ہے اس میں بھی جب اقامت شروع ہوتی ہے فجر میں تو وہ ادھر والا حصہ تو خالی ہی رہتا ہے صحیح مسلم کے اندر پڑا ہے آپ نے وہ حدیث ہے وہ من فاتح الفاتحہ فقط فاتحمین ہو حزل کبیر امام کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ بھی چھٹ گئی امام کے ساتھ اگر سورہ فاتحہ بھی چھٹ گئی تو بہت بڑا نقصان ہوا بہت بڑا نقصان ہوا اس نقصان کو ہم نقصان ہی نہیں سمجھتے منفاطت ہو سلاۃ اللہ ہو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کتنا بڑا نقصان بتلا رہے کہ اس کا سارا مال ساری اہل سارے سب کے سب برباد ہو گئے اور یہ نقصان ہمارے نزدیک کوئی نقصان ہی نہیں ہے اس لیے بھائی اللہ کے واسطے بس میں تو کوئی نصیحت نہیں کرنا ہے بس اب کچھ حضرات نے کہا کہ نہیں کچھ باتیں کہہ دو ان کو میں نے کہا ان کو تو اتنی کہی ہے اتنی کہی گئی ہے اتنی کہی گئی ہے آج تک جتنے بھی باہر کے مہمان آتے ہیں بیچارے تو کہا چلو ان کو کچھ نہ کچھ پلا دو اور وہ پیتے ہیں اور کہہ کر دیتے ہیں پیتے ہیں اور کہہ کرتے ہیں پی کر ہزم کرے تو پھر فائدہ ہو نہیں اس لیے سوچو تنہائی میں بیٹھ کر کہ آپ اپنا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں سیل فون کی لائن سے محفلوں کی لائن سے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب پڑھنے کے لیے گیا دیوبند تو میرے والد آئے تھے مجھے چھوڑنے کے لیے داخلہ کر کے چلے گئے شام کو شہر میں ان کی پھوفی ان کے والد کی کوئی رشتے دار ہوں گے بہن ہو یا کوئی بھی ہو ان کے گھر سے آدمی آیا کہ گھر پر آپ کو کھانا کھانے کے لیے بلاتے ہیں میں چلا گیا اسی طریقے سے میرے والد کو خبر ہو گئی کہ اشرف علی شہر میں کھانا کھانے کے لیے گیا تھا اپنے رشتے دار کے گھر بس وہ دوسرے ہی دن سیدھے آئے مدرسے میں لکڑی ان کے ہاتھ میں تھی آفس میں گئے طالب علم وہاں سے آدمی آیا کہ نیا کل سے ایک طالب علم داخل ہوا ہے اشرف علی بلاتے ہیں میں جب گیا تو میں نے ابا کو دیکھا اور ہاتھ میں لکڑی بھی خدا خیر کرے بھائی اب میں نے تجھے یہاں دعوتیں کھانے کے لیے بھیجا ہے اس لیے رکھا تھا کہ تو یہاں بیٹھ کر مہمانی اور میزبانی کرتا رہے خوب وہ دن اور میں نے بخاری شریف ختم کی پانچ سال تک ایک دن میں نے شہر کیا ہے وہ نہیں دیکھا گیا ہی نہیں باہر حضرت شیخ فرماتے ہیں زغیرہ رحمت اللہ علیہ کہ شروع صحت کے زمانے میں فیملی وہاں رہتی تھی ان کی کاندھلا میں وہ مدرسے کے اندر رہتے تھے مسجد کے بازو میں ہجرا تھا تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے چپل گم ہو گئے یہ کمرہ جس میں میں رہتا تھا بازو میں ٹوائلٹ تھے ادھر مسجد ادھر کلاس کا استنجے کے لیے تو وہ ٹوائلٹ والے چپل ہم استعمال کر لیتے تھے اس کے بعد وضو کر کے مسجد میں چلے جاتے تھے پھر کمرے میں چلے جاتے تھے کئی مہینے تک مجھے نئے چپل خریدنے کی حاجت نہیں ہوئی اس لیے کہ مدرسے کے باہر ہم نکلتے ہی نہیں تھے ابھی آج سنیچر ہے ابھی سے وہ پروگرام کل کتنے بجے جانا ہے کہاں جانا ہے کیا کرنا ہے اسی نے مارا ہے اسی نے مارا ہے فقط اسی پر عمل کر لے من حسن اسلام المری کو مالا یعنی توحید مقصد یہ سب سے اہم راستہ ہے کامیابی کا کہ آپ اپنے مقصد کو سمجھ لو اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا شروع کر دو رب کہا اور یہ نہیں ہوا تو وقت آپ کا گزر جائے گا پانچ سال چھ سال سات سال اور یہاں سے جائیں گے ایسی حالت میں کہ کیا لے لینے کے لیے آئے تھے اور کیا لے کر جا رہے کیا لینے کے لیے آئے تھے اور کیا لے کر جا رہے پھر گھر جا کر حضرت مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نائنٹی ون کے اندر آزادی میں اجتماع ہوا تھا ان کا ایک بیان تھا عمومی تین گھنٹے کا بیان تو حضرت مفتی صاحب نے بیان شروع کیا تھا اس عنوان کے اوپر کہ اس وقت پوری دنیا کی جو سب سے بڑی مصیبت تکلیف پرابلم جو بھی کہو وہ یہ ہے کہ کرنا کچھ نہیں اور چاہیے سب کچھ بس یہ ان کے بیان کا عنوان تھا کرنا کچھ نہیں اور چاہیے سب کچھ کہ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ مولانا اشرف علی تھانوی جیسا بنا دے تو آپ کو بننا ہے تو پھر وہ دیکھے فلاں جیسے فلاں جیسے نسبتیں ہم لگاتے ہیں ہم لوگوں کو نسبتیں لگانے کا بہت شوق ہے نسبت وہ ہے وہ پیدا ہوا ہے آپ کے اندر پھر مفتی صاحب نے اس بیان کو کھولا بہت تفصیل کے ساتھ کہ بھائی کرنا چاہیے سب کچھ کرنا کچھ نہیں اور چاہیے سب کچھ اور اخیر میں پھر انہوں نے اسی پر بات ختم کی کہ جتنا بھی مجمع ہم نے جمع کیا ہے وہ اس لیے ہے کہ یہ سب کے سب ان کو ہم جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہیں کہ بھائی جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا نہیں تو اسی کرنے کے لیے آپ کو جمع کیا ہے لہذا ہمت کر کے بتلاؤ کہ کرنے کے لیے کون تیار ہے اور اس پر بات ختم کر دی آپ کو تو اس لیے جمع کیا ہے کہ کچھ اللہ جسے جی سے توفیق دے تو اصلاح دیر نہیں لگے گی باقی شرط یہ ہے کہ مرید بنے آدمی پہلے ارادہ کرے کسی آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ کو باہر نکلنا ہے تو آپ پہلے ارادہ کرتے ہیں جیسے ہی ارادہ کرتے ہیں ارادہ کے بعد کھڑے ہوتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد چلنا شروع کر دیتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ باہر اب بیٹھے بیٹھے کہ نہیں مجھے باہر جانا ہے تو کیسے جاؤ گے پہلے ارادہ تو کرو باہر نکلنے کا کہ کسی بھی کام کے لیے پہلے قلب میں ارادہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد عمل شروع ہوتا ہے عمل کے بعد پھر تکمیل ہوتی ہے تو بہرحال یہ چند باتیں کہنی ہے کہ ایک تو بلا ضرورت کے اللہ کے واسطے مدرسے کے باہر مت نکلو اب تو کام کیا ہے دوسروں سے کروا لیجئے جو کچھ خریدنا ہے وہ اور دوسری چیز جو میں نے کہی بانڈنگ کا مسئلہ اور یہ سیل فون کا مسئلہ نماز کا مسئلہ میں نے کہا نہیں کہ چھبیس سال کے اندر ایسا ماحول ہم نے کبھی نہیں دیکھا جس ماحول سے اس وقت ہم گزر رہے مسجد میں دیکھو تو کوٹ یارڈ میں دیکھو تو میس میں دیکھو تو کہاں جہاں دیکھو طلبا کی حالت اب تر سے اب تک میں نے سب تک الفاظ کہہ دیے ہیں میں معافی چاہتا ہوں اساتذہ بھی یہاں موجود ہے مجھے نہیں بولنا چاہیے لیکن کیا کرے کئی مہینوں سے دیکھ رہے ہیں اسی لیے کہنا پڑا میں معافی چاہتا ہوں آپ سے واقف داوان الحمد للہ رب العالم